فعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسألوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات الله فإن لرحمة الله إلا فإن لله نفحات من رحمته يسيب بها من يشاء وش اللہ تھوڑا اورات کم و امنا رو آتی کم او کما خالا رہی سلاط السلام دوستو یہ موجم تبرانی کبیر کی ایک حدیث جو میں نے پڑھی ہے اور یہ حدیث میں نے ایک خاص مناسبت سے پڑھی ہے اور اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے تین چیزیں بیان کی ہیں اور تینوں چیزیں بہت ہی اہم ہیں عمل کی ہیں اور یاد رکھنے کے لائق ہے پہلی چیز جو نبی صاحب شاہ نے بیان کیا وہ یہ کہ اے لوگ اس الخیرہ دہارا کو اے لوگوں تم اپنی زندگی میں ہر ہر لمحہ نیک عمل کرنے کی کوشش کرو اس الخیرہ دہرا کو دہر کہتے ہیں زمانے کو کن تمہارا زمانہ تمہارا زمانے سے مراد جب تک تمہاری جان نہ نکل جائے تب تک تمہارا زمانہ ہے ورنہ تمہارا زمانہ ختم یعنی مرتے دم تک جس کو کہتے ہیں تادم حیات نیک عمل کرنے کی کوشش کرتے رہو اس الخیر دہرکم برابر تم لوگ نیکیاں کرتے رہو جیسے اور ہر وقت کرنا چاہے نیکیوں کا کوئی خاص سیزن کھائے کوئی خاص وقت نہیں ہر موقع پر انسان جو نیک عمل میں اپنے آپ کو مشغول کرنا چاہے وہ مشغول کر سکتا ہے ذرا اس حدیث پر غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بھری مجلس میں ارشاد نمایا کہ لوگوں بتاؤ من من من سام کو بتاؤن بتاؤ تم لوگوں میں آج کس نے رودا رکھا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ نے انا یا رسول اللہ میں نے رکھا ہے پھر آپ نے پوچھا من تصد امین کو مل تم نے آج کس نے سرکا کیا ہے ابو بکر صدیق نے کہا انا یا رسول اللہ پھر آپ نے پوچھا من آد امین کو مل مریض یو من من امین کو مریدن تم میں سے کس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہے ابو بکر صدیق نے کہا آنا یا رسول اللہ پھر آپ نے سوال کیا من اتبا من شہید آج تم لوگوں میں کس نے نماز کسی جنادے میں شرکت کی ہو کسی مسلمان کی نماز جنادہ پڑھی ہو اللہ ابو بکر صدیق نے پھر ہاتھ کا اللہ سنبھائی نے اس دن راوی کہتے ہیں جتنی نیکیوں کے بارے میں نبی علیہ پاک شاہ نے سوال کیا ابو بکر صدیق نے کہا انا یا رسول اللہ اصل میں نے یہ نیک عمل کیا ہے اس وقت آپ خوش ہو کر کے فرمائے جس انسان نے ایک دن میں اتنی نیکیاں کی ہو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیں گے اور فرمائیں گے کہ جس دروازے سے تیری مرضی ہو تو داخل ہو جا یہ اس حدیث کو جب پڑھتے ہیں تو السلام کا وہ فرمان یاد آتا ہے جس کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسند میں اپنے صحیح میں نقل کیا کہ آپ نے ساتھ رمایا کل کل کم یغ دو تم میں سے ہر انسان صبح کرتا ہے ہر انسان کی صبح ہوتی ہے لیکن صبح ہونے کے بعد ان نسا یقم لشتہ قرآن پاک کہتا ہے تم میں سے ہر ایک انسان کی کوششیں الگ الگ ہو جاتی ہیں کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ صبح کیے تو جنت کے مستحق نہیں تھے لیکن دن میں اتنی نیکیاں کر ڈالے کہ آپ نے فرمایا شام ہوتے ہوتے وہ جنت کے وارث بن جاتے ہیں اور فمین کم کل سے سے ہر انسان صبح کرتا ہے لیکن کچھ لوگوں کی صبح بڑی خیر و برکت کی ہوتی ہے اتنے نیک اعمال کرتے ہیں کہ صبح ہو شام ہوتے ہوتے جنت کے وہ مستحق ہو جاتے ہیں جنت اللہ ان پر واجب کرا دیتا ہے اور فامو بے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب صبح کرتے ہیں تو جہنم سے آزاد تھے لیکن شام ہوتے ہوتے اتنی برائیاں یا ایسا برا کر ڈالتی ہیں شام ہوتے ہوتے ان کے اوپر جہنم واجب کرا دے دی جاتی ہے فکل اللہ سے یہی ہے ابو بکر صدیق ہمارے لیے اسما ہے جتنی نیکیوں کے بارے میں آپ نے پوچھا صدیق اکبر نے کہا انا یا رسول اللہ جو بھی نیکی آپ نے سوال پوچھا یا رسول اللہ میں نے کیا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اس الخیر دہ اسی چیز کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ زندگی کے ہر ہر لمحے بھر میں وقت ضائع نہ کرو نیک عمل کرنے کی کوشش کرتے رہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام کی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يذكر اللہ الا كانت ابن قریطرتا او کما کا نہ رہیس اہل سمے اے لوگوں آدم کی اولاد اپنا اگر ایک ساعت بھی بیکار گزار دیا بیکار گزار دیا بیکار گزار دینے کا مطلب نہ دنیا کے حلال کا میں مشغول رہا یا فاضل تھا تو اس نے اللہ تعالی کے لیے وقت سے فائدہ اٹھا کر کے کوئی نیک عمل نہ کیا نام تمر ابن آدم آدم کی اولاد پر اگر ایک ساعت بھی گزر گئی جس میں اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا فضول گزر گئی اللہ کا نت علیہ تو قیامت کے دن اپنے اعمال کو سامنے لے کر کے جب رب کے پاس حاضر ہوگا تو اپنے اس ایک ساعت پر جو بیکار ضائع کر دیا ہے اس پر افسوس کرے گا کہ کاش یہ وقت کی اتنی قدر و قیمت آج معلوم ہوئی کاش کی چند لمحات ہمارے بیکار جو فضول گزر گئی تھی ان میں اگر ہم چند مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ پر لیے ہوتے تو آج وہ ساتھ ہمارے کام آ گئی ہوتی اس الخیرہ دارکن نمبر دو یعنی دوسری چیز اور فرمایا و تردو نفحات اللہ میں آپ نے فرمایا دوسری چیز نیکیاں تو ہر وقت کرتے رہو لیکن ہر وقت تمہارے زندگی کے جو ہیں وہ یکساں نہیں ہوتے تمہارے زندگی کے اوقات میں کچھ اوقات اور بعد ٹائم ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالی نے اپنی رحمتوں کے لیے خاص کر رکھا ہے مفرت اور بخشش کے لیے متعین کر رکھا ہے نفحات جس میں اللہ نفحات کہتے ہیں اصل میں نفاہ کہتے ہیں کے پاس مشک اندر ہو بہترین قسم کی خوشبو ہو اور سل مہر لگی ہو بالکل بند ہو آپ اس کا کانچ کے بوتل کے اوپر سے سوجیں گے تو کوئی بات نہیں لیکن اگر اس کا ڈھکن کھول دیے تو ممکن ہے کہ تھوڑی دیر میں وہ اس کی نفحات اس کی خوشبو ہواؤں میں اڑتے اڑتے مسجد کے دروازے تک پہنچ جائے صرف اپنے ہی کو نہیں بہت ممکن ہے کہ مشکمبر اتنی عالیشان ہو کہ ڈھکن کھولتے ہی جو جس نے پیسہ نہیں دیا جس نے ارادہ نہیں کیا جس نے کوئی ٹائم نہیں لگایا گزرتے ہوئے انسان کو بھی وہ خوشبو پہنچ جاتی ہے اس کو دوستوں کہا جاتا ہے نفحات نبی صاحب فرماتے ہیں وہ تار لگو نفحات رب تمہارے رب نے اپنی خاص خاص رحمتوں کا سیزن اور وقت مقرر کر رکھا ہے جن اوقات میں رب اپنی رحمتوں کے ہوائیں چلاتا ہے نفحات ہوتے ہیں جھونکے چلتے ہیں نیکیوں کا بہترین قسم کا سیزن مفرت اور بخش کا بہترین قسم کیا اللہ کی ہوائیں ہوتی ہیں ان اوقات اور ان ٹائموں کا خاص خیال رکھنا کہ ایسا نہ ہو تم اپنے دنیاوی مشغولیات میں مشغول رہو اور یہ اللہ تعالی کے بہترین سیزن جو ہے نیکیوں کے وہ آئے اور ان سے فائدہ نہ اٹھاؤ وہ تمہارے سر کے اوپر سے گزر جائے خاص طور سے آپ نے اشارہ کیا نیکیوں کے خاص سیزن جو ہوتے ہیں مغفرت کے بخشش کے رحمت کے ان کا خاص خیال رکھو ذرا برابر لاپرواہی کیے تو سیزن کا وقت نیکیوں کے ہوائیں تمہارا انتظار نہیں کریں گی وہ نکل جائیں گی اس لیے ان کو ان کے انتظار میں رہو اور جب وہ سیزن آ جائے تو ان سے خوب فائدہ اٹھا لو یہ بہترین اوقات ہے اب پھر ایک حدیث کے اندر تو نبی صاحب نے یہاں تک رشاہ فرمایا کہ خاص خیال رکھو یہ نیکیوں کے سیزن میں جب رب کی رحمتوں کی ہوائیں چلتی ہیں اگر ان میں سے کسی انسان کو معمولی سے بھی اس موقع پر مغفرت اور رحمت کا حصہ مل گیا اللہ رسول نے فرمایا اب زندگی میں کبھی وہ بدبخت نہیں ہو سکتا زندگی میں کبھی اللہ کی بھلائیوں سے محروم نہیں ہوگا تو یہ دوسری چیز ہے دوستو اب نیکیوں کا سیزن رمضان گزرا رمضان گزر گیا سنا ہوگا ماہ رمضان میں جس نے زندہ رمضان کا رو رکھا پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو گئے رب العالمین کا نے وعدہ کیا ہے من کام لئی قدر ایمان صابن وہ تو ساون گرو ماتا جس نے لے لے قدر ایک رات کا قیام کیا پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے ولی اللہ من النار ان تمام بھلائیوں کے علاوہ ماہ رمضان کے پہلی ہی رات سے اللہ تعالیٰ بے شمار گنہگار جن پر جہنم واجب ہو گئی ہے ان کو اللہ تعالیٰ آزاد کرنے لگتا ہے وہ بہترین سیزن ختم ہوا یہ دل ہس کا چاند آج ہوا آج سے اور نیکیوں کا سیزن اللہ کی رحمت اور بخش کی ہوائیں شروع ہو گئی نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مامن ایامن جو نیکیوں اور رحمتوں بخشش مغفرت اور بخشش کے لیے اللہ نے اوقات متعین کیے ہیں وہ سال بھر چلتے رہتے ہیں رمضان گزرا ذلحج آ گیا اور زلہج ختم ہوا ماہ محرم آ گیا نبی احترا شام فرماتے ہیں مامن ایامن صحیح بخاری کی روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے مامن ایامن العمل الصالح فيهن احب الى الله الله الله الله من هذه الايام العشر قالوا يا رسول ولا ولا الجهاد الجهاد في في سبيل سبيل قال الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء او كما قال عليه الصلاه والسلام عارف میں اے لوگوں یہ کے دس دن جو ہیں ان دس دنوں میں نیک عمل نیکیاں اللہ تعالی کو جتنا زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کا درجہ بڑھا دیتے ہیں جتنا زیادہ اجر و ثواب دیتے ہیں پورے سال میں ان دس دنوں کے برابر کوئی اور دن نہیں ہے یہی دس دن وہ ہیں جن میں اللہ نے یوم عرفہ رکھا ہے یوم ترویہ رکھا ہے دنیا کے سارے لوگ احرام باندھتے ہیں یہی وہ اشرا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قربانی رکھی ہے بڑے بڑے آماد اور یہی دس دن ہیں وہ دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ارکان خمسہ کا پانچواں رکر حج اللہ تعالیٰ نے اس کے ارکان ادا کرنے کے لیے جس مہینوں کو مقرر کیا جس اشرے کو اجلط کے ابتدائی دس دن ہے اسی لیے اہل علم کہتے ہیں جن دس دنوں میں اتنے زیادہ نیک امال اکٹھا ہو جائے وہ دل پہلا اشرا ہے ان کے علاوہ کسی اور دن میں پورے سال میں اتنے نیک امال اکٹھا نہیں ہوتے یوم ارفا ہو یوم النہر ہو یوم الترویہ ہو قربانی ہو حج ہو کتنے بڑے بڑے اعمال اس اشرے میں اسی لیے جب آپ نے ساتھ رمایا کہ لوگوں ان دس دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو چونکہ ان دس دنوں سے زیادہ نیک عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ و ثواب کے کوئی دوسرے ایام نہیں ہیں آپ نے فضیلت بیان کی صحابہ کرام ودوان اللہ علیہ مجمعین کے ذہن میں ایک اشکار آیا فوراً پوچھ لیا کہا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا بھی اتنا بڑا و ثواب نہیں ہے جتنا ان دس دنوں میں ایک نیک عمل کا و ثواب ہے اللہ نے ولل جہاد فی سبیل اللہ میرے بھائیوں عفار الخر دہرقم و تردو نفہات ربکم نیکیاں تو ہر وقت کرتے رہو لیکن یہ رب کی نیکیوں کے جھونکے سیمنٹ جو آتے ہیں ان کا بھی خاص خیال رکھو آپ فرما رہے ہیں علامر ہو جب آپ نے حدیث بیان کی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ جہاد فی سبیل اللہ کا بھی وہ عزر و ثواب نہیں ہے جو ان دس دنوں میں نیک عمل کا ثواب ہو جاتا ہے آنے فرمحل الجہاد فی سبیل اللہ نہیں جہاد فی سبیل اللہ کا بھی وہ و ثواب نہیں ہے جہاد فی سبیل اللہ بھی اللہ تعالیٰ کیا ہاں اتنا محبوب محبوب تو ہے لیکن اتنا محبوب نہیں جتنا ان دس دنوں میں عام نے کی اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہے آن فرمایا ہاں اللہ اللہ رجل بنفسه ہی وماله ہی فلم من ذلك بشيء لیکن ایک مجاہد ایسا ہے صرف ایک مجاہد ہے جس کا جہاد اللہ تعالی کے ہاں ان دس دنوں کے نیک اعمال کے برابر یا اس سے بات سکتا ہے بس وہ کون سا جہاد ہے اللہ رجل مگر صرف وہ مجاہد جو اپنے چاند اور اپنے مال دونوں کو اللہ کی راہ میں لے کے گیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر کے اور دنیا دشمنان اسلام کا مقابلہ کر رہا تھا او کے رچوا ہو دشمنوں نے اس کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی مجبور ہو کر کے لڑتا ہوا وہ بجائے گھوڑے سے کود پڑا دشمنوں نے آ کر اس کو گھیرا اور اتنا مقابلہ کیا اس نے کہ آخر کار مقابلہ کرتے کرتے دشمنوں کے ہاتھوں شہید ہو گیا میدان جنگ میں میدان جہاد ہی اس کا مال اس کی جان اس کا گھوڑا سب کچھ رہ گیا فلم یار جمین جانی کے بھی کوئی چیز پلٹ کر کے واپس گھر نہ آئی آج اپنا یہ مجاہد اس کا اجر و جہاد کا اجر و ثواب جو ہے ان دس دنوں میں نیک اعمال کے برابر یا ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو سکتا ہے اب یہاں ایک چیز یاد رکھو دوستو یہ دن آج سے شروع ہو چکا ہے لیکن نبی علیہ السلام نے عمل صالح کی فضیلت بیان کی ہے اور امت پر آسانی کے لیے کوئی خاص فضیل کسی خاص عمل کو متعین نہیں کیا تاکہ ہر آدمی اپنے اپنے شوق کے مطابق وہ نیک امال کرے نیک امال میں صدقہ ہے خیرات ہے روزہ ہے اسی طرح سے روزے کے علاوہ نفری نماز ہے تلاوت قرآن ہے واللہ میں کہتا ہوں امام حسن بشری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہم نے اپنے اساتذہ صحابہ اور اپنے تابعین کو دیکھا ذلحج کا مہینہ جب لگ جاتا تھا چاند نکلا پہلا اچرا شروع ہو جاتا اس قدر وہ تحجد گزاری صدقات خیرات اور عبادت میں تلاوت قرآن میں مشغول ہو جاتے تھے کہ دس دنوں کی عبادت اتنے تھک جاتے کہ ان کے چہرے کی رنگت بدل جاتی تھی لیکن ہم لوگ لاپرواہی کرتے ہیں دوستوں ایسے ہی پورا شرا فرق گزر جاتا ہے شیو یوم ارفا کا ہم انتظار کرتے ہیں یوم ارفا کی بڑی فضیلت ہے اگلے درس میں بتائیں گے یوم ارفا کے پہلے پہلے یہ دس دن جو ہے ان کی بھی بڑی فضیلت ہے جتنا آپ نیک اعمال اپنے استطاعت در کر سکتے ہو کریں امام احمد بن رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسرد میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ نما سے روایت کیا تو اس نے اللہ کے نبی پاسام اتنی آسانی کی اتنی وضاحت کر دیا فرمایا لوگوں سب سے پاکیزہ عمل سب سے زیادہ محبوب عمل اور سب سے زیادہ اللہ تعالی ہاں آزم و اجرن اجر و ثواب کے اعتبار سے ان دس دنوں کی نیکیاں ہوا کرتی کون ولیج کی ابتدائی دس دن اس لیے آر فرمایا اگر تم کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا کرو فاق سے روسی ہے منت تصویر ہے وہ تحلیل ہے وہ تحمید ہے وہ تقبیر اگر کچھ نہیں کر سکتے ان دس دنوں کے اندر تو کم سے کم یہ چار کلمات ہے خوب کثرت سے ان کو پڑھتے ان کو پڑھو سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کتنے ہو گئے چار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آج فرمایا کم سے کم یہ تو آسان عمل ہے زیادہ سے زیادہ یہ اعمال کرو اور ایک بات اور یاد رکھیں یہی وہ چار کرمات ہیں جن کے متعلق نبی ریس آسان فرماتے احب الکلام اللہ اربا ایک مرد مومن اپنے زبان سے نیکی کی جو کلمات برائی نہیں اچھے کلمات زبان سے جو ادا کرتا ہے سب سے محبوب کلمے چار ہیں ایک انسان اپنی زبان سے اچھی باتیں جو کرتا ہے اچھے کلمات وہ سب سے زیادہ محبوب چار کلمات ہیں سبحان اللہ والحمد الحمد ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور اغب الکلام اور ایک انسان بہت برے کلام اپنی زبان سے کہتا ہے گالی دیتا ہے خوری کرتا ہے غیبت کرتا ہے بہت برائیاں کرتا ہے لیکن اللہ کے نبی رحصاثہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ مبغود اور بدترین اور اللہ کو ناپسند کرنے والا مومن کے زبان سے جو کلمہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر کسی مسلمان نے کوئی خامی کوئی برائی دیکھی اور مسلمان بھائی نے اس کو نصیحت کیا کہ اللہ اللہ نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے یا آپ نماز چھوڑتے ہیں نماز پڑھنے لگے یا یہ برائی کرتے اللہ سے گئے برائی چھوڑ اللہ نے اس کو حرام کرا دیا ہے وہ انسان اپنی اصلاح کرنے کی چاہتا ہے علیہ کب نفسک اپنے آپ کو دیکھو میرے ذمہ دار تم نہیں ہو اگر میں تمہارا پول کھولنا چاہوں تو بہت ساری برائیاں میں تمہارے اندر نکال سکتا ہوں ایک مسلمان نے اپنے فریضے کو انجام دیتے ہوئے آپ کی خیر خواہی کے لیے آپ کے اندر کوئی برائی تھی اس نے اصلاح کی نیت سے اللہ اس رسول کی فرما برداری کی غرض سے آپ کی اصلاح کرنی چاہیے آپ اس کے گلے پر کہ آپ اپنی پرواہ کریں میرے ذمہ دار نہیں آج اپنے سب سے بہترین کلمہ ایک انسان کے زبان سے نکلتا ہے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس اشرے کو اپنے عبادت اطاعت اور فرما برداری میں استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اس حدیث میں تیسری چیز جو بیان کی گئی ہے وہ بڑی اہم وہ بھی یاد رکھو اللہ رسول صلی وسلم فرمایا وائی وش اللہ دعا تو برابر مانگتے ہو تم لوگ دعا مانگتے رہو لیکن وش اللہ اش تیرا او راہتے اب میرا رو آتے لیکن خوب کثرت سے زیادہ سے زیادہ جتنا تم دعا مانگ سکتے ہو اللہ تعالی سے مانگو یس تو اورات کم وی کم کہ اللہ ہمارے سارے عروب پر پردہ ڈال دے اور ہر قسم کے خوف اور خطرے سے بچا کر کے ہمیں امن و امان نصیب فرما وہ کون سی دعا ہے دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لو دعا, ہے جنگ خندق کے موقع پر بڑا تفصیلی واقعہ ہے اختصار ہے یہ کہ جنگ خندق کے موقع پر جب پورے عرب کے لوگ ہزاروں کی تعداد مدینے پر حملہ کیا نبی علیہ شراۃ اسلام جس طرح سے دشمنوں کے آنے کا خطرہ تھا آپ نے خندق کھو دی ایک تیسری جانب جو تھی وہاں اللہ نے وہاں بڑے نوکیلے پتھر بنا رکھے ہررا شرکیا کہا جاتا ہے وہاں سے دشمنوں کے آنے کا کوئی ڈر نہیں تو کیوں وہاں سے آدمی دشمن یا سواری پر چل ہی نہیں سکتا اتنے نوکیلے پتھر ہیں تیسری جاری جوتی کھجور کے بڑے گھنے درخت تھے وہاں سے بھی دشمنوں کے فوج آنے کا ڈر نہیں تھا تین فائدے ہو گئی دو طرف سے دشمن سے اللہ نے محفوظ کر دیا ہے تیسری طرف جو تھی خندق آپ نے کھود لیا محفوظ ہو گئے ایک چوتھی سائٹ تھی وہاں مدیر کوئی آدمی اس راستے سے آتا تھا تو وہاں یہودی آباد تھے صاف سامنے یہودیوں سے معاہدہ کر رکھا تھا کہ کوئی بھی دشمن آئے گا ہم دونوں مل کر کے مقابلہ کریں گے اس طرح سے آپ نے جنگ لڑی لیکن جب جنگ شروع ہو گئی پورے عرب کے دشمن آ گئے تو مدینے کے یہودی جو تھے جن سے آپ کا معاہدہ تھا ان بدبختوں نے معاہدہ کو توڑ کر کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے لگی اب صاحب اکرام بہت خوف ہو گئے کیوں سارے مرد دشمنوں کے مقابلے میں آ گئے کھندک کھنڈک ہیں اور ساری مسلمان عورتیں اور بچے یہودیوں کے قریب ایک قلعہ تھا اسی میں ان کو رکھ دیا گیا تھا اب ہر مسلمان اپنی بیوی بچوں پر سامنے ہزاروں کی تعداد دشمن اپنی جان کا خطرہ اندر جو ہے بیوی بچوں کے جان کا خطرہ نہ عورتیں بچے گی نہ ماں بچے گی نہ بیٹی بچے گی کیوں یہودیوں نے وہاں حملہ شروع کر دیا ہے ایسے موقع پر رب العالمین فرماتے ہیں کہ صاحب کرام نبی رہے شام کے پاس ہے وبانا کا دل قروب الحانہ کی را اب جس کو کہتے ہیں ہر ایک کا کلیجا منہ کار جان نکلنا باقی بس اتنے خطرے میں مبتلا تھے لیکن صاحب کرام ایسے خطرناک مرحلے میں اللہ کو یاد کیا اور نبی احساسان کے پاس آئے اور سمایا رسول اللہ اب حالات جو ہیں آپ جانتی اب تو بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے پورا عرب سامنے کھڑا ہے اور بی بی بچے جو ہے چاروں طرف سے یہودیوں کے نرگے میں ہیں اب نہ بی بی بچے بچیں گے نہ ہم لوگ بچیں گے اب آپ بتائیں ہم لوگ کیا کریں نبی ریتا سان فرمایا جاؤ خوب کثرت سے کہو اللہ سر اوراتنا و عامر رو آتی اللہ سر اوراتنا و عامر رو آتی اللہ مسور اور اللہ ہم مسلمانوں سے اگر کوئی گناہ کوئی غلطی کوئی کوتا اور آپ اور آپ کے رقص رسول کی نافرمانی ہوئی ہو اللہ معاف کر دے ہمارے سارے کوتاوں پر پردہ ڈال دے وہ آمرو آتینا اور ہمارے دلوں میں جو اپنے جان سے زیادہ بیوی بچوں کا خطرہ ہے ان دشمنوں سے زیادہ اس وقت یہودیوں کا خطرہ ہمارے سامنے درپیش ہے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو امن و امان عطا کر دے ہر قسم کے خطرے سے محفوظ کر دے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کے پاس ہم لوگ پہنچے اور آپ سے گزارش کی تو آپ نے دعا کی بتائی کہ خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ پر توقل کر کے اللہ مستور اولا کہتے ہم لوگوں نے دعا پڑھی اللہ رب چاروں طرف سے بادل چھا گیا بارش ہونے لگی ٹھنڈی کا موسم تھا اور پھر رب العالمین نے ہماری مدد کی دعا کی برکت سے ایک جانب سے سخت قسم کا طوفان آیا سارے خیمے اڑ گئے خیموں میں آگ لگ گئی اور سارے دشمن جو ہے ٹھنڈی برداشت نہ کر سکے میدان چھوڑ کر کے بھگ گئے اس لیے خوب کثرت اللہ سے نے کیا فرمایا وہ سب اللہ آئی سر اور آتے وہ اب میرا رو آتے کم اسی لیے اللہ بہت کثرت سے دعائیں پڑھتے تھے ان میں دعائی مفرت یعنی ایک کے شیری کے سارے کا اللہ سر اوراتی وہ آگے آتی اگر سب کے لیے مانگنا ہے تو اللہ مستور اوراتی رات نام و آتی نا اور اگر صرف اپنے لیے مانگنا ہے تو اللہ مستور اوراتی و و رو رواتی تین چیزیں اس طریقے سے بیان کی گئی ہیں اللہ ہمیں ان تینوں باتوں کو یاد رکھنے گہروں تک پہنچانے اور عمل کی توفیق سے فرمائے باقی انشاءاللہ شاء اللہ کے مسائل اگلے ہفتے بس ایک چیز ہے کہ جو لوگ حج میں حج میں جا رہے ہیں ان کے لیے تو کوئی پابندی نہیں لیکن جو لوگ حج میں نہیں جاتے اور قربانی کے ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے چاہیے کہ کچا نکل جانے کے بعد ناخون بال وغیرہ نہ کٹر تو کبھی نہیں نکالنا چاہیے تو ہاں، ہاں۔ کبھی نہیں نکالنا چاہیے اس اصل کو چھوڑ دو انشاءاللہ شاء جائے گا انشاءاللہ یہ ساری چیزیں کیا کرنا چاہیے چھوڑ دینا چاہیے چلو صبح رک اللہ ما بن دیکھا